جمعیت علماء اہل سنت والجماعت گجرات کے رہنما جناب حضرت مولانا محمد عمر عثمانی سے درخواست کروں گا تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں الحمد للہ الحمد للہ سلام اللہ نبی آبادہ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 دبی ہے آگ جگر کی مگر بجی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی تو ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں ناموس رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے نامو سے رسالت کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے گر وقت نے ہم سے خوں مانگا ہم وقت کا دامن بھر دیں گے میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام حضرات علماء اکرام اور میرے معزز و محترم بھائیوں بزرگوں دوستوں آج اس سٹیج پر اور ختم نبوت کے عنوان پر مجھ جیسے کم علم اور کم عمل طالب علم کا بیان کرنا کچھ عجیب لگ رہا ہے لیکن مخدوم مکرم حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکات العالیہ ان کے حکم پر چند گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حق سچ کہنے کی اور اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط و تسلیمات کو دنیا میں مبعوث کیا اور سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا سرور کونین ساکی کوسر تاجدار مدینہ فخر دو عالم آمنہ کے در یتیم محبوب کبریا احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ختم نبوت کا تاج سجا کے آپ کو مبعوث کیا آپ کو آخری نبی بنایا اور آپ کی ختم نبوت کا اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ ماکان محمد ابا رجالکم رسول اللہ و خاتم النبیین کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کی احادیث بھی اس پہ شاہد ہیں کہ حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ پہلی قومیں ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ نبیوں کو بھیجا کرتا تھا لیکن میں آخری نبی ہوں میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے حضور علیہ السلام وسلام کے حیات مبارکہ میں ہی کچھ بدبخت عناصر نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا ہر دور کے اندر کچھ بدبخت اور لائن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا حضور علیہ السلام وسلام کے دور میں جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا ان میں مسلمہ قذاب جس کا تذکرہ ابھی حضرت مولانا اسماعیل شجابادی کر رہے تھے کہ اس بدبخت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف اعلان جہاد کیا اور مسلمہ کذاب کے خلاف یمامہ کے میدان میں جو لڑائی لڑی گئی اس میں بارہ سو صحابہ اکرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا ہر دور میں حضور علیہ السلام وسلام کی ختم نبوت پہ مسلمان قربان ہوتے رہے لیکن حضور علیہ السلام وسلام کی ختم نبوت پہ کسی زمانے میں بھی آنچ نہیں آنے دی گئی ہمارے ہندوستان کے اندر جب انگریز قابض ہوا میرے اکابرین نے اٹھارہ سو ستاون کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو شاملی کے میدان میں انگریز کے خلاف علم جہاد بلند کیا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو امیر المومنین فی الجہاد مقرر کیا گیا اور حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ اس لڑائی کے اندر شریک ہوئے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمت اللہ علیہ حضرت حافظ زامن شہید ہوئے تو انگریز پریشان ہوا کہ یہ مسلمان ہندوستان میں کیوں ہمارے خلاف علم جہاد بلند کر دیتا ہے تو انہوں نے کمیشن قائم کیا جس نے کہا کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد زندہ ہے یہ علم بغاوت بلند کرتے رہیں گے تو اسی کے نتیجے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا گیا اس ملعون نے یہ دعویٰ کیا کہ چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال اسلام میں اب حرام ہے جنگ اور قتال لیکن حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے پروانوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی کا اس دجال زمانہ کا مقابلہ کیا اور پاکستان کی اسمبلی میں یہ میرے اقابرین علماء دیوبند کی جد و جہد تھی یہ ان کی کاوش اور محنت تھی کہ قادیانیوں کو مرزیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اور آج بھی پوری دنیا کے اندر جو ہے میرے اکابرین علماء دیوبند اس فتنے کا تعقب کر رہے ہیں اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ جب انشاءاللہ العزیز دنیا میں قادیان نام کا قادیانی نام کا کتا بھی جو ہے وہ نہیں ملے گا یہ میرے اکابرین کی محنت ہے کوشش ہے کاوش ہے میرے باقی حضرات اسٹیج پہ موجود ہیں ان کے درمیان میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان خائل نہیں رہنا چاہتا انہی گزارشات پہ اکتفا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے لیے محنت اور جد و جہد کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے میں آخر پہ ایک دفعہ پھر جمعیت علماء اہل سنت والجماعت ضلع گجرات کی طرف سے ممنون ہوں ان حضرات کا کہ جنہوں نے اس ناکارہ کو یہاں پہ کھڑا کیا اور میں نے چند ٹوٹے پوٹے الفاظ آپ کی خدمت میں جو ہے وہ عرض کیے وآخر دعوانا اداوانہ الحمد اللہ رب عالمی